وعلى آلك وأصحابك يا نور الله محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھتا ہے تحریر کرتا ہے تو جب تک وہ درود اس کتاب میں لکھا رہتا ہے اللہ کے فرشتے لکھنے والے کے لیے دعائے استغفار کرتے رہتے ہیں صلو علی الحبیب اللہ صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین گزشتہ سلسلوں میں آپ نے احرام کی نیت اور اس کے لوازمات اس کے بعد سلسلے میں تلبیہ کہنے اس کے فضائل و آداب سماعت فرمائے اب جب آپ نیت سیکھ چکے تلبیہ کے متعلق ضروری احکام سیکھ چکے آپ نے احرام باندھ لیا تو اب ہم آپ کو احرام کے حوالے سے ضروری باتیں بیان کرتے ہیں یاد رکھیے کہ سلے ہوئے کپڑے اتار کر سر سے ٹوپی یا امامہ اتار کر سر نندا کر دینا اور سلے ہوئے کپڑے اتار کر دو چادریں پہن لینا ایک بڑا ہی عمدہ فلسفہ ہے دراصل بندہ از آجزی اور توازوں کا اظہار اپنے رب کے سامنے کرتے ہوئے پھر اس کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور جتنا زیادہ اس کے اندر خوشو خزو اور نیک نیتی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اسے برکات ملتی ہیں حضرت عبداللہ بن مسروب رحمت اللہ تعالی علیہ ہارون رشید کے وزیر تھے بڑی شان و شوکت ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے لیکن دل پلٹا کھا گیا دل پر کسی وجہ سے چوٹ لگی سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا توبہ اور استغفار کرتے ہوئے عبادت شروع کر دی ایک سال یہ حج پر نکلے اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ پیدل حج پر نکلے ہیں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے آہو زاری کرتے ہوئے رب کے گھر کی زیارت کو آ رہے ہیں جب شوخ ہے کو مکہ مکرمہ کے عمرہ کو معزز لوگوں کو پتا چلا کہ عبداللہ بن مسروف جو ہارون رشید کے وزیر تھے وہ حج کرنے آ رہے ہیں تو لوگ ان کے استقبال کے لیے نکلے لیکن اس مرتبہ عبداللہ بن مسروف کا آنا کسی اور کیفیت میں تھا اس مرتبہ ان کا آنا شان و شوکت یا ٹھاٹ باٹ میں نہیں تھا لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ پرا گندہ ہیں بالکل سادہ سی چادریں پہنی ہوئی ہیں کوئی ساتھ جو ہے لاؤ لشکر نہیں ہے لوگ یہ کیفیت دیکھ کر حیران اور کہنے لگے اے عبداللہ بن مسروخ یہ آپ کو کیا ہو گیا یہ آپ کو سواری ہی لے لیتے اتنی تکلیف میں آپ آ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسروخ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر میرے بس میں ہوتا ممکن ہوتا تو میں اللہ کے گھر میں اپنے سر پر چلتا ہوا پہنچتا لیکن سر پر چلنا میرے لیے ممکن نہیں ہے میں کس کے گھر میں آ رہا ہوں تو میں نے یہ کوشش کی کہ میں اس طریقے سے آؤں کہ جس طریقے میں زیادہ سے زیادہ آجزی اور انکساری ہو سکے محترم اسلام بھائیوں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے واقعات ہیں بہت سارے اثرار ہیں بہت ساری وہ حکمتیں ہیں کہ جن کو بیان کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں ہمارا فوکس زیادہ تر احکام پر ہے اور اس سلسلے کا نام بھی احکام حج ہے جب آپ احرام میں داخل ہو گئے آپ نے احرام باندھ لیا تو اب آپ کو کن کن شرعی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا آج ہم تین مسائل پر گفتگو کریں گے نمبر ایک عورتوں اور مردوں کے احرام میں کیا فرق ہے نمبر دو بچوں کے احرام کے حوالے سے کیا احکام ہیں نمبر تین احرام میں کون سی باتیں کرنا حرام ہے احرام کے بعض وہ باتیں ہیں جن کو کرنا مکرو ہے اور بہت ساری وہ باتیں ہیں جن کو کرنا جائز ہے وہ ہم انشاءاللہ شاء اللہ اپنے اگلے سلسلے میں سنیں گے علامہ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ المسالک فی المناسک میں فرماتے ہیں کہ عورت اپنے احرام میں بہت ساری چیزوں میں مردوں سے مختلف ہے آپ فرماتے ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ مرد سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا لیکن عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ سلا ہوا لباس پہنے گی عورت کا احرام اس کے عام کپڑے ہی ہیں عورت کے لیے کوئی خاص کپڑے وغیرہ نہیں ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کئی مدنی مذاکروں میں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آج کل دکانداروں نے عورتوں کے لباس کے حوالے سے کچھ کپڑے متعارف کروا دیے ہیں یہ ان کی اپنی دکانداری ہے عورت اپنے عام لباس ہی میں گھر سے نکلے گی دوسرا فرق مردوں اور عورتوں کے حرام میں یہ ہے کہ مرد اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتا مرد کے لیے حرام ہے احرام کی حالت میں نیت کرنے کے بعد وہ اپنے سر کو ڈھانپے اس کی اجازت نہیں لیکن عورت جو ہے وہ اپنے سر کو چھپائے گی سر کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر جو اس کے فطر کا حصہ ہے اسے مکمل طور پر چھپائے گی تیسرا فرق یہ ہے کہ مرد بلند آواز سے تلبیہ کہے گا اس سے سنت ہی اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ کہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عورت جو ہے وہ آہستہ تلبیہ کہے گی رت علامہ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ایک حدیث پاک لکھتے ہیں کہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا اکر اللہ تیرا گلا خراب ہو جائے فاور وج ان سے حل کیا اس نے آپ کا یہ کہنا تھا کہ کچھ ہی دیر بعد اس کا گلا خراب ہو گیا تو عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ کہے چوتھا فرق یہ بیان کیا گیا مرد اور عورت کے احرام میں کہ مرد اپنے احرام کے اندر رہ کر جب طواف کرے گا تو وہ رمل کرے گا طواف کے کچھ چکروں میں رمل کرنا ہوتا ہے سینا تان کر چلنا ہوتا ہے عورت کے لیے ایسا کرنا سنت نہیں بلکہ جائز بھی نہیں پانچواں فرق یہ ہے کہ مرد میلین اخبرین کے دوران صحیح کرتے ہوئے دوڑے گا لیکن عورتوں کا دوڑنا جائز نہیں ہے چھٹا فرق یہ ہے کہ مردوں کے لیے کثر کے ساتھ ساتھ حلق کا طریقہ بھی ہے سر منڈوانے کا جبکہ عورت کے لیے سر منڈوانا جائز نہیں بلکہ عورت کم از کم چوتھائی سر کے بال یعنی جتنے بھی سر کے بال ہیں ان کے چار حصے کر لیے جائیں تو ایک حصے کو لے کر ایک پورا اس کا جو ہے کم از کم وہ کاٹیں گی بلکہ علماء نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ ایک پورے سے کچھ زیادہ لے لے کیونکہ بال بال چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ چوتھائی سے کم حصے کے بال کٹیں تو یعنی سر کے بالوں کو چار حصے بنا کر ایک حصے کو لے کر ایک پورا کاٹ لینا عورت کے لیے یہ کثر ہے جبکہ مرد کے لیے کثر کے ساتھ ساتھ حلق کا بھی آپشن ہے اور حلق کروانے کے بھی اس موقع پر بہت زیادہ فضائل ہیں امام کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مزید فرق یہ بیان کرتے ہیں کہ طواف زیارت میں تاخیر کرنا ویسے تو جائز نہیں ہے لیکن اگر عورت حیض و نفاس کی وجہ سے تاخیر کرتی ہے تو اب اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اسی طریقے سے ایک فرق مرد اور عورت کے احرام میں یہ ہے کہ عورت پر طواف صدر یعنی طواف ودا وہ مخصوص ایام میں ثابت ہو سکتا ہے اور ایک فرق یہ ہے کہ عورت کے لیے سفر مکہ پر جانا بلکہ ویسے تو ہر سفر پر جانا جائز نہیں ہے بغیر محرم کے لیکن مرد اکیلا جا سکتا ہے اس کے برخلاف عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ بغیر محرم کے سفر کرے تو یہ چند وہ باتیں تھیں جو عورت اور مرد کے احرام میں مختلف ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے المسالک فی المناسک تیسری صدی کی لکھی ہوئی مشہور معروف کتاب سے بیان کی بچے کے احرام کے حوالے سے نیت کے تذکرے میں ہم نے کچھ باتیں بیان کی تھیں لیکن آج ذرا کچھ مزید تفصیل کے ساتھ بچے کے حرام کے حوالے سے چند باتیں بیان کرتے ہیں حضرت اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مناسب میں فرماتے ہیں کہ جب بچہ احرام باندھ لے اس کی نیت کا طریقہ کیا ہوگا ہم نے گزشتہ سلسلوں میں بیان کیا کہ اگر وہ بچہ ممیز ہے تمیز رکھتا ہے ممیز ہے تو وہ خود اپنی نیت کے الفاظ کہے گا اور تلبیہ کہے گا اور اگر وہ چھوٹا ناسمجھ بچہ ہے تو وہ نیت کے الفاظ کہنے پر قادر نہیں تو اس کا ولی اس کی طرف سے نیت کے الفاظ کہے گا اور تلبیہ کہے گا اب وہ بچہ احرام میں آ گیا تو اب وہ بچہ سمجھدار ہے یا نہ سمجھ ہے دونوں ہی صورتوں میں اس کے ولی پر لازم ہے کہ وہ بچے کو ان باتوں سے بچائے جن کا احرام میں پایا جانا جائز نہیں ہے مثلا خوشبو کا لگانا اب بچے کو جب احرام باندھ دیا تو اسے خوشبو لگانا بھی جائز نہیں ہے تو بچے کو ان تمام باتوں سے بچایا جائے کہ جن کا احرام میں کرنا احرام میں پایا جانا جائز نہیں ایک اور حکم یہ بیان کیا گیا بچے کے احرام کے حوالے سے کہ اگر وہ کوئی ایسا جرم کر لیتا ہے یعنی احرام کی جو پابندیاں ہیں اس کی مخالفت کر لیتا ہے کہ اگر بالغ وہ مخالفت کرے تو اس پر کوئی جرمانہ کوئی کفارہ کوئی صدقہ یا روزہ آتا ہے یا بعض صورتوں میں اسے قزا کرنی پڑتی ہے اگر بچہ کوئی ایسا فیل کر لیتا ہے تو اس بچے پر نہ تو کوئی کفارہ ہے نہ اس کے ولی پر کفارہ ہے اور نہ ہی بچے کی جنایت کی وجہ سے کسی قسم کی قزا لازم آئے گی تیسرا حکم یہ بیان کیا گیا کہ حج کے افعال کے اندر وہ باتیں کہ جن کو کرنے میں بچہ خود قادر ہے خواہ وہ سمجھدار ہو یا نہ سمجھ ہو مثلا طواف کرنا ہے اگر تو بچہ خواہ سمجھدار ہے یا نہ سمجھ ہے قادر ہے آسانی سے طواف کر سکتا ہے تو اس بچے کو کرنے دیا جائے اور اگر وہ قادر نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کا ولی اسے گود میں لے لے اور گود میں لے کر طواف کروا لے اسی طریقے سے رمی کا معاملہ ہے اگر وہ خود رمی کر سکتا ہے تو خود ہی کرے گا ورنہ اس کی طرف سے اس کا ولی کرے گا چوتھی بات یہ بیان کی گئی بچے کے حوالے سے کہ دیگر چیزوں میں تو نیابت جائز ہے لیکن طواف کی جو رکتیں پڑھنی ہوتی ہیں طواف کرنے کے بعد دو نفل پڑھنا واجب ہے اگر بچہ نہ سمجھ ہے بلکہ بہت ہی چھوٹا ہے تو پھر یہ نفل جو ہے ساکت ہو جائیں گے ان طواف کے نفلوں میں اس کا ولی اس کی نیابت نہیں کر سکتا اور اگر بچہ سمجھدار ہے تو وہ اپنے طواف کے نفل خود ہی پڑھے گا اگلا حکم یہ بیان کیا گیا کہ باقی جتنے بھی ارکان ہیں جیسے وقوف ہے صحیح ہے رمی جمرات ہے تو بچہ جو ہے ان کے ذائقے کی بھی کامل طریقے سے کرے گا اور اگر کوئی ایسا فیل پایا جائے نابالغ کی طرف سے جس نے احرام باندھا کہ اس کا حج اس کا احرام فاسد ہو گیا تو اس کے باوجود بھی اس پر کسی قسم کی قضا وغیرہ لازم نہیں آتی اگر کوئی وہ واجب چھوڑ دیتا ہے تب بھی کوئی جزا لازم نہیں آتی بچے کے احرام کے حوالے سے یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے مناسب کے ملا کاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیان کی آئیے اب ان باتوں کو جانتے ہیں کہ احرام میں آنے کے بعد جن کا کرنا حرام ہو جاتا ہے میں نے پہلے بھی گزشتہ سلسلوں میں بیان کیا کہ احرام کو احرام اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے جائز باتیں حرام ہو جاتی ہیں ان کا کرنا بندے کے لیے جائز نہیں ہوتا بہار شریعت میں پچاس کے قریب ایسی چیزیں بیان کی گئیں کہ احرام میں آنے کے بعد جن کا کرنا حرام ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین کے صفحہ ترپن چون اور پچپن میں انہی چیزوں کو خلاصے کے طور پر سولہ شکوں میں بیان کیا ہے تو یہ سولہ جو شکے ہیں انہیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں یہ وہ باتیں ہیں کہ احرام کی حالت میں جن کا کرنا حرام ہے پہلی بات یہ ہے کہ مرد کو سلا ہوا لباس پہننا یہ حرام ہے اس کی ہرگز ہرگز احرام کی حالت میں اجازت نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سلا ہوا لباس پہننا حرام ہے تو کیا ہم سوتے ہوئے لحاظ یا کمبل اوڑھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھیے کمبل جو ہے وہ لباس محتاد میں نہیں آتا اس کا شمار لباس میں نہیں ہوتا لباس محتاد پہننا یہ منع ہے تو کمبل اوڑھ سکتے ہیں لیکن نہ تو چہرہ چھپائیں گے اور نہ ہی سر چھپایا جائے گا البتہ کمبل اوڑھا جا سکتا ہے نمبر دو سر پر ٹوپی اوڑھنا امامہ یا رومال باندھنا یہ بھی مرد کے لیے حرام ہے احرام کی حالت میں نہ ٹوپی اوڑھ سکتے ہیں نہ امامہ اوڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی سر پر رومال باندھ سکتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ طواف وغیرہ کرتے ہیں طواف کے بعد نفل پڑھنے کا معاملہ آتا ہے تو اپنی چادر لے کے سر ناپ لیتے ہیں نیت کر کے اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا تو انہیں مسائل پتہ نہیں ہوتے یا پھر عادت ہے سر ڈھانپنے کی وہ اس طرح سر ڈھانپ لیتے ہیں اب یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں کہ احرام میں یہ یہ یہ چیزیں نہیں کر سکتے اور اگر کسی نے کی تو کیا ہوگا یہ ہم انشاءاللہ شاء آگے جا کر تفصیل سے بیان کریں گے آج صرف خلاصے کے طور پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ احرام میں آنے کے بعد کون کون سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہم یہ سنیں گے کہ کون کون سی چیزیں احرام کی حالت میں مکرو ہیں ان کی ادائیگی ان کا ارتکاب جائز نہیں ہے اسی طریقے سے مرد کا سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا یعنی سر کو جو کہ ڈھانپنے کی اجازت نہیں دی گئی احرام میں تو اب گٹھڑی اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی نمبر چار مرد کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ دستانے پہنے البتہ اسلامی بہنوں کو دستانے پہننے کی اجازت ہے نمبر پانچ اسلامی بھائی ایسے موزے یا جوتے نہیں پہن سکتے جو وسط قدم یعنی قدم کا چھپائیں یہ سمجھیں کہ جیسے قدم جو ہے قدم کا جو ابھار ہوتا ہے ایڑی کے اوپر جو پشت ہے ایڑی کی اس کا جو ابھرا ہوا ایسا ہوتا ہے یہ چھپنا نہیں چاہیے یعنی دائیں اور بائیں کو دیکھتے ہوئے بیچ میں جو حصہ ہوتا ہے پاؤں کا ایسی چپل پہنی جائے کہ یہ حصہ نہ چھپے مرد کے لیے یہ ضروری ہے تو جو کینچی والی چپل ہوتی ہے اس میں چونکہ یہ حصہ نہیں چھپتا تو وہ چپل پہنی جائے اور ایسی چپل کوئی بھی نہ پہنی جائے جس سے یہ حصہ چھپ جائے اصل یہ ہے کہ یہ حصہ نہ چھپے چپل کسی بھی کمپنی کی ہو کسی بھی برانڈ کی ہو احرام حج عمرے پہ جانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی چپلیں اس طرح جو ہے وہ دیکھ کر خریدے پہن کر کہ اس سے یہ اوپر کا حصہ نہ چھپتا ہو نمبر چھ جسم لباس یا بالوں پر خوشبو لگانا احرام کی حالت میں یہ حرام ہے آپ پہلے سن چکے کہ نیت کرنے سے پہلے اگر کسی نے ایسی خوشبو لگائی جو اڑ جاتی ہے اس کی تہ باقی نہیں رہ جاتی تو نیت کرنے سے پہلے تو نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے کہ وہ خوشبو لگا کر گھر سے نکلے لیکن احرام میں آنے کے بعد خوشبو لگانا حرام ہے خالص خوشبو کے بہت ہی سخت مسائل ہیں اور وہ چیزیں جن میں خوشبو شامل ہوتی ہے ان کی بھی ہم تفصیل اگلے سلسلوں میں سنیں گے خالص خوشبو یعنی وہ چیزیں جو ہیں ہی خوشبو کے لیے جیسے الائچی لونگ دار چینی زعفران جاوتری ان کا کھانا احرام کی حالت میں حرام ہے یعنی یہ کسی نے الائچی لے کر کھا لی لونگ لے کر کھا لی ان کا کھانا احرام کی حالت میں حرام ہے اسی طریقے سے پلو میں باندھ لی کہ چلو خوشبو آتی رہے گی ساتھ یہ بھی جائز نہیں یہ بھی حرام ہے ہاں اگر یہ چیزیں سالن میں ڈال کر پکا لی گئیں پکنے کے بعد ان کا کھانا جائز ہے اگرچہ کہ یہ خوشبو دے رہی ہوں کہ اب ان کا حکم بدل گیا احرام چونکہ ترک زینت کا نام ہے بہت ساری جائز باتوں سے دور رہنے کا نام ہے خواہشات سے دور رہنے کا نام ہے تو یہ ساری جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں اسی پس منظر میں بیان ہو رہی ہیں یہ ایک احرام کا ایک عظیم فلسفہ ہے آٹھویں چیز اپنی عورت سے صحبت کرنا ہاتھ لگانا بوسو کنار کرنا یہ ساری چیزیں احرام کی حالت میں مرد پر حرام ہو جاتی ہیں نمبر نو بے حیائی کی باتیں اور کام ویسے بھی حرام ہیں اور احرام کی حالت میں تو مزید حرام ہو جاتے ہیں نمبر دس جنگل کا شکار کرنا شکار چونکہ ایک شوقیہ کام ہے تفریح کا کام ہے تو احرام کی حالت میں شکار کی اجازت نہیں دی گئی نہ صرف شکار کرنا جائز ہے بلکہ شکار پر کسی بھی طرح معاونت کرنا یعنی کوئی اور احرام میں نہیں ہے وہ شکار کرنا چاہتا ہے تو آپ کہیں بھی وہ رہا جانور جاؤ شکار کر لو یہ بھی حرام ہے اسے بندوق فراہم کرنا یا تیر یا نیزا فراہم کرنا کوئی آلہ فراہم کرنا یہ بھی حرام ہے کسی بھی طرح شکار کرنے والے کی معاونت جائز نہیں ہے اسی طریقے سے جنگلی جانور ہے جنگلی جس کا شکار کیا جاتا ہے اس کا گوشت یا انڈا وغیرہ خریدنا یا بیچنا یا کھانا یہ بھی احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے اپنے یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے اپنا ناخن کتروانا احرام کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں ناخن نہیں کتر سکتے کیونکہ احرام آج اور انکساری کا نام ہے اب یہاں زینت کی تمام چیزیں ترک کر دی جائیں گی نیت کرنے سے پہلے پہلے ناخن وغیرہ بنانا غیر ضروری بار صاف کرنا یہ سب جائز تھا لیکن احرام کی حالت میں آنے کے بعد یہ سب کچھ جائز نہیں ہے ناخن جو ہے وہ نہ خود کاٹ سکتے ہیں نہ کسی دوسرے سے کٹوا سکتے ہیں اسی طریقے سے نمبر بارہ سر یا داڑھی کے بال کاٹنا بغلیں بنانا منہ زیر ناف لینا بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے کسی حصے سے ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتے ایسا کرنا احرام کی حالت میں حرام ہوگا نمبر تیرہ وسما یا مہندی کا خزاب لگانا احرام کی حالت میں یہ حرام ہے نمبر چودہ زیتون یا تل کا تیل کیونکہ یہ چیزیں ہیں ہی خوشبو کے لیے سرسوں کا تل خوشبو لیے تھوڑی ہے تو زیتون یا تل کا تیل چاہے بے خوشبو ہو بالوں یا جسم پر لگانا یہ جائز نہیں ہے نمبر پندرہ کسی کا سر مونڈنا خواہ وہ جس کا سر مونڈ رہے ہیں آپ وہ احرام میں ہو یا نہ ہو یہ جائز نہیں ہے جو احرام کی حالت میں اس کے لیے نمبر سولہ جو مارنا یا جوں کو نکال کر پھینک دینا یا کسی اور کو کہنا جو مار دینا یہ کپڑا اس کے مارنے کے لیے دھونا یا دھوپ میں ڈالنا کسی کپڑے میں جو ہے وہ دھوپ میں ڈال دیا تاکہ مر جائے یا اس کو دھو دیا ایسا کرنا جائز نہیں ہے بالوں میں جو کے مارنے کے لیے کسی قسم کی دوا ڈالنا غرض یہ کہ کسی طرح اس کے ہلاک کا سبب بننا یہ جائز نہیں ہے تو آج کے اس سلسلے میں آپ نے عورت اور مرد کے احرام کے فرق کو سماعت کیا بچے کے احرام کے حوالے سے چند اہم باتیں سنی اور وہ باتیں سنی کہ جن کا کرنا احرام کی حالت میں حرام ہے اب احرام کے اندر بہت ساری باتیں مکرو ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے اور اسی طریقے سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ تشویش میں ہوتے ہیں کہ یہ کام جائز ہے یا نہیں ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے ان کا کرنا جائز ہے ان شاء اللہ لزیز اپنے اگلے سلسلے میں ہم جو احرام کے مقروحات ہیں ان کو اور احرام میں جو باتیں کرنا جائز ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے سنیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مناسب کے حج کو بہتر طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے محترم اور پیارے ہیں بھائیوں اور حج کی سعادت پانے والے خوش نصیبوں سفر حج کے لیے جو کہ ایک عشق و محبت کا سفر ہے عشق و محبت کی چاشنی حاصل کرنا بے حد ضروری ہے اور یہ چاشنی دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں ملتی ہے آئیے دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجیے صرف گھر بیٹھ کر مدنی چینل پر دیکھ لینا کافی نہیں ہے جو مزہ مشاہدے میں براہ راست دیکھنے میں ہے وہ اس طرح دیکھنے میں نہیں ہے کہ بندہ جب اجتماع میں آتا ہے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اور جو رب کی رحمتیں پاتا ہے جو کروڑ کیف حاصل کرتا ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم